انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ ارینا کے کچھ لوگ مدینہ آئے انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کے اونٹوں میں بھیجا اور فرمایا اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پینتالیس یہ حدیث صحیح ہے